بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ صوبہ خود مختاری رائلٹی یا پھر قومی غلامی بلوچستان میں موجود مختلف قوتیں اپنے ہی طرز و سوچ کے مطابق بلوچستان کے مسئلے کو پیش کرتے آ رہے ہیں نیشنل پارٹی کے مطابق بلوچستان کا مسئلہ بے یقینی اور پنجاب کی طرف سے بلوچستان کو یکسر نظر انداز کرنا ہے بی این پی مینگل سمجھتی ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جبکہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی مدد سے بنائی گئی نومولد پارٹی باپ کے مطابق بلوچستان کے سب سے سنگین جو مسئلہ ہے ہے وہ گڈ گورننس کا ہے ان تمام مسائل میں بلوچ عوام کو الجھانے اور پھر انہیں جھوٹی تسلیاں اور یقین دیانیاں کرانے کا مقصد ہی بلوچ قومی مسئلہ اور بنیادی قومی سوال بلوچ ریاست کی بحالی اور قومی آزادی کی سوچ اور فکر سے دور رکھنا ہے ہم اس بارے میں آج تفصیلی گفتگو کریں گے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابقہ وائس چیئرمین کمال بلوچ سے جی جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی صورتحال ایک گمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہے بلوچستان میں جو اس وقت سنگین مسئلہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے پاکستانی پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ سنگین مسئلہ لاپتہ افراد کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور ایک انسانی المیہ ہے جہاں سے پاکستان پاکستان بلوچستان سے لوگوں کو جبری لاپتہ کر رہا ہے جبری لاپتہ کر رہا ہے لیکن بلوچستان کا بنیادی سنگین جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کی بنیادی حق کے آزادی ہے جسے پاکستان نے قدغن لگا کر ستائیس مارچ انیس سو اڑتالیس کو طاقت قبضہ کیا تھا بلوچ نے اسی دن اس قبضے کے خلاف رہا ہے بلوچ اس قبضے کے خلاف ہے وہ بلوچ اس قبضے کے خلاف رہے گا بلوچستان میں شاید جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپتہ افراد کی مسئلے کو حل کر رہے ہیں جو لوگ لاپتہ ہیں وہ بازیاب ہو رہے ہیں وہ خام خیالی میں ہیں کیونکہ آج بھی لوگ لاپتہ ہیں وہ شاید اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کو لوگوں کو دیکھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں بلوچستان کے جو دیہات ہیں بلوچستان کے جو گاؤں ہیں اگر وہاں آ کر معائنہ کریں آج بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں آج بھی ماؤں کے جو فرزند ہے وہ لاپتہ ہیں جہاں سے لوگ شادیوں میں لاپتہ ہو رہے ہیں فورسز جبرن مجھے بزور طاقت اٹھا کر اپنے کیمپوں میں منتقل کر رہا ہے حال ہی میں جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے عبدین حمزہ کو پاکستانی فورسز نے جیبری سے اس کی شادی کی پروگرام سے اٹھا کر غائب کیا اس کے ساتھ اس کے ایک رشتہ دار عقیل رحمت کو بھی انہوں نے اغوا کر کے اپنے ساتھ لگے یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان اس سلسلے کو پاکستانی فورسز اس سلسلے کو شدت اختیار کر چکی ہے اب یہ جو صورتحال ہے ہم لوگوں کے اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت ہے شاید وہ بلوچ مسئلے کو دنیا کے سامنے یا دنیا کے آنکھوں میں ہمیں اردو میں جو کہتے ہیں دول جوکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کی جو مسئلہ ہے بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پاکستان اسے اس میں مجرم ہے پاکستان یہاں انسانی حقوق کے کچھ بھی خیال نہ رکھتے ہوئے ہر چیز کو ہر انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے پاکستان کے اپنے بھی آئین ہیں جس میں یہ واضح طور پر درج ہے کسی بھی شہری کو جب رن لاپتہ نہیں کر سکتے کوئی بھی فورسز کوئی بھی لاپتہ نہیں کر سکتا لیکن سالوں سالوں تک لوگ لاپتہ ہیں غائب ہیں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہاں، پاکستان بلوچ جو اپنی حقوق اور حق کے آزادی کی بات کر رہے ہیں ان سیاسی ورکروں کی رشتہ داروں کو اٹھا کر شہید کر رہے ہیں ان کو لاپتہ کر رہے ہیں تاکہ ذہنی حوالے سے سیاسی ورکروں پر دباؤ ڈال سکیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ انتہائی سیمپل ہے بلوچ اپنی حق کی آزادی مانگ رہا ہے جو حکومتیں آئی ہیں اسی طرح کے جو ان کے منہ میں کچھ باتیں ٹھونس دی گئی ہے کہ آپ یہ عوام میں یہ باتیں کہیں جس طرح آج سردار اختر مینگل اور بی این پی کہہ رہا ہے کہ ہم لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے کردار ادا کریں گے بلوچستان میں بلوچ عوام کو جو کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی دو ہزار آٹھ کی جو پیپلز پارٹی کی حکمرانی رہی تھی اس کے بعد مسلم لیگ کا سب نے جتنے بھی لوگ بلوچستان میں حکومت کر رہے تھے یا وفاق میں حکومت کر رہے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیابی کے لیے کردار ادا کریں گے اور جو وہاں آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں گے لیکن یہی لوگ بعد میں اس جرم میں شریک رہے ہیں اس سے پہلے جو نیشنل پارٹی رہا ہے یا بی این پی عوامی جو حکومت میں رہا تھا وہ آج جو بی این پی ایک طرف اپوزیشن میں ایک طرف جو حکمرانوں کی بینچوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروں گا لیکن ساتھ ہی میں سینکڑوں کی تعداد میں اس حکومت کے بعد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں آج بھی بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے سیاسی ورکروں کی جو سیاسی ورکر ہیں جنہیں لاپتہ کر کے کے بعد میں شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پینک کی گئی تھی ان کے گھروں میں چاپا مار رہے ہیں لوگوں کو ہراسان کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف کر رہے ہیں پاکستانی فوج یہ سب ہر بے پاکستانی فوج استعمال کرتا آ رہا ہے آج بھی کر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک اور ڈونگ ہے پاکستان میں پاکستانی جو پارٹی ہیں بی این پی یا سردار مختر مینگل یہ لوگ صرف اپنے دل خوش کرنے کے لیے شاید جو حکمران حکمرانی کر رہے ہیں حکمرانوں کی سیٹوں میں بیٹھ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں گے کہاں یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں ان میں شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے لسٹ جو لاپتہ افراد کی لسٹ ہیں وہ روز بروز زیادہ ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے پر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل جتنے بھی انسانی حقوق کے آرگنائزیشن ہیں وہ بلوچستان کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ بلوچستان میں ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے